السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 420 420 تجارت میں 420 سو کیجئے یہ 420واں سبق ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں تجارت میں 420 نہ کیجئے تجارت میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیجیے اس کی وجہ سے زبردست عذاب میں قبر ہوتا زبردست قبر میں عذاب ہوتا ہے اس لیے تجارت کی چالاکیوں سے بچیے حلال چالاکیاں اس کی تو گنجائش ہے لیکن چار سو بیسی کرنا یہ مناسب نہیں اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں ایک آدمی حاضر تھا کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے ہیں جب ہم ذات الصفا ایک مقام کا نام ہے وہاں پہنچے تو وہاں ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہم نے اس کی و تکفین کی پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے ناگ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھو دی تو وہاں بھی وہی سانپ آ گیا اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اب کیا کریں ہم یعنی ابھی اس کو دفن نہیں کیا ہے باہر ہی رکھا ہے عبداللہ بن عباس سے فتوا لینے کے لیے آ گئے ہم کیا کریں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا جاؤ اسے اسی قبر میں دفن کرو اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین بھی کھوٹ ڈالو گے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر میں پاؤ گے بہرحال اسے اسی طرح دفن کر دیا گیا سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا تھا اس کی وجہ سے یہ عذاب اسے ہوا بیوی چونکہ بیوی جو ہے یہ شوہر کے سارے ایپ جانتی ہے <coughs> اور شوہر جو ہے یہ بیوی کی عادتیں جانتا ہے اس لیے اگر بیوی حشر کے میدان میں کہہ دے کہ اللہ میرا شوہر اچھا تھا امید ہے کہ معافی ہو جائے گی اور اگر مرد کہہ دے میری بیوی اچھی تھی معافی ہو جائے گی اس لیے تجارت میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیجئے اس کا خاص خیال رکھیے یہ پورا قصہ بکھرے موتی جلدوم سفا ستر پر سیون زیرو پر میں نے لکھا ہے وہاں دیکھ لیں اور اوپر کی کتابوں میں بحقی میں ایک قصہ موجود ہے وہاں دیکھ لیں اللہ تعالی ہم سب کو تجارت کا دھوکہ دینے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے فجر کی اذان ہو رہی ہے اذان کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے الدعا عند ایندن ندا لائیو حدیث شریف میں آتا ہے اذان کے وقت میں دعا رد نہیں کی جاتی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کو دھوکہ دینے سے آفیت سے حفاظت فرمائے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے آمین آمین اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین